جناب آتا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ سے راوی ہیں کہ میں نے ان کو سنا بیان کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے روز کھڑے ہوئے اور نماز پڑھائی آپ نے خطبے سے پہلے نماز سے ابتدا فرمائی پھر لوگوں کو خطبہ دیا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے تو اترے اور عورتوں کے پاس آئے اور انہیں واضح نصیحت فرمائی آپ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عن کے ہاتھ کا سہارا لیے ہوئے تھے بلال اپنا کپڑا پھیلائے ہوئے تھے عورتیں اس میں اپنے صداخت ڈالتی جاتی تھیں کوئی اپنے انگوٹھی ڈالتی تھی کوئی کچھ اور کوئی کچھ ابن بکر نے فتح خا کے بجائے فتح ختھا کا لفظ استعمال کیا یعنی انگوٹھی سننے ابو داود حدیث نمبر ایک ہزار ایک سو اکتالیس